عن زید یعنی ابن اسلم زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ابن عمر کان یسبغ لحیته بسفرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مبارک زرد رنگ سے رنگتے تھے حتی تمتلیہ یہاں تک کہ بر جاتے سیاب ان کے کپڑے من سفرتے زردی سے فقیر بو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا لما تصب بسفرتی آپ زر رنگ سے کیوں داڑھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے ولم یکن شیئن احب الیہ منہا اور آپ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں تھی وقد كان يسبغ ثيابه كلها ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے کپڑوں کو اسی سے رنگ یہاں ہتھا کہ پگڑی بھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہلکے زرد رنگ کے کپڑوں کو استعمال کرنا جائز ہے مردوں کے لیے باب ان فل یہ باب ثابت ہے سبز رنگ کے بارے میں عن ابي رمسة رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ابو رمسة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا پر عیت علیہ بردین اخذرینی میں نے آپ پر دو سبز کلر کی چادریں دیکھی تو یہ بھی احتمال ہے کہ وہ دو چادریں خالصتاً سبز رنگ کی تھی یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں سبز کلر کی داریاں تھی تو سبز کلر کے کپڑے استعمال کرنا یہ جائز ہے بابن فی الحمرتے یہ بات ثابت ہے سرخ لال رنگ کے بارے میں عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ قال حبتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنیت ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک گاٹھی سے اترے حبتنا اترے من سنیت ایک گاٹھی سے فلطف علیہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے وعلیہ تت میرے اوپر ایک چادر تھی قسم کے کلر میں رنگی ہوئی تھی فقال رویت علی آپ نے فرمایا یہ کپڑا تو نے کس طرح اوڑا ہے فہارف تو میں سمجھ گیا ماں کر آپ کی ناپسندیدگی کو اہلی میں گھر والوں کے پاس آیا وہ ہم یس جرون لہم وہ اپنے تنور کو جلا رہے تھے فقذف فقذف تو ہافی ہی میں نے وہ کپڑا اس میں ڈال دیا سم آتے تو میرے خط پھر میں دوسرے دن آیا فقال یا عبداللہ فرما اے عبداللہ ماں فالت چادر کا کیا بنا اخبر تو میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو میں نے تنور کے اندر وہ ڈال دیا فقال کا سو فقالہ باز اہل کا تم نے گھر والوں میں سے کسی عورت کو کیوں نہیں پہنایا ان لن تھا کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی عورتوں کے لیے خالص اس کلر کی چادر کپڑے استعمال کرنا یہ جائز ہے اس کو دیتے خالہ حد سن الولید اشام ال یعنی ابن الغاز المزرجہ مزرجہ مزرجا یعنی چادر التي ليست بمشبعات نہ تو اس میں زیادہ لال کلر ہو رنگ ہو ولل لل اور نہ بالکل گلابی ہو یعنی درمیانی کلر کی ہو اس چادر کو وہ مزرج کہتے ہیں عن عبد الله بن الع... عن عبد الله بن بن عمرو العاص اللہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا قال ابو علی بعصفر س اس وقت میں گلابی قسم سے رنگا ہوا کپڑا میں نے پہنا تھا موردا جو گلابی بھی تھا فقال ہما ہمہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے فن میں چلا گیا اس کو میں نے جلا دیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صنعت بسوبی کا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اپنے کپڑے کے ساتھ کیا کیا فقول تو میں نے کہا احرق ہوں میں نے اس کو جلا دیا خالا نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا کسو تو ہوں بعض کا تو نے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہیں پہنایا کالا بوجا روا عن خالد فقال مورر یہ حضرات مورن کا لفظ ذکر کرتے ہیں یعنی گلابی رنگ میں کلر میں وہ کپڑا رنگا ہوا تھا وہ تاؤس اور حضرت کے الفاظ ہے محافر یعنی قسم کلر میں وہ رنگا ہوا تھا حدیث میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے دونوں الفاظ ذکر کیے عن ابن حضرت عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں قال مر على صلی اللہ علیہ وسلم رجل نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک آدمی گزرا علیہ صوبان احمرانی جس پر دو سرخ کپڑے تھے جس کے جسم پر فسلم علیہ اس نے آپ کو سلام کیا فلم یرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے خالصتاً دو سرخ کلر کے کپڑے پہنے تھے عن محمد بن عمر بن عطاء عن رجل من بني حارسة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رافع بن خديج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے فی سفر ان ایک سفر میں فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے دیکھا اعلی رواحل ہمارے کجاؤں پر والا ابلنا اور اونٹوں پر اکثیتن ایسے زین حمر جس میں سرخ اون کی تاریاں تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ الحمرتا کیا میں یہ سرخی نہیں دیکھ رہا ہوں قد عالت جو تم پر غالب ہونے لگی ہے سران یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے ہم تیزی سے اٹھے حتہ ابلنا یہاں کہ ہمارے کچھ اونٹ بھی نفرت بدک گئے اخذنا اکسی ہم نے ان کپڑوں کو جو زین میں ڈالا تھا فنزانہ انہا ہم نے چینج کر کے اس سے اٹھار دیا عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد بنو عورت کی ایک عورت بنو اسد کی ایک عورت قالت کہتی ہے کنت یوما عند زینب امرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی ونحن نسبغ سیابا لها بمغرس ہم ان کے کپڑے کپڑوں کو کلر رنگ دے رہے تھے مغرطن مغرطن کے نیچے لکھا ہے اتین الحمر یعنی لال سرخ مٹی سے فبینہ نانو کا ذالکا ہم اسی دوران تھے اصطلاح علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے فلما را المغرطہ جب نبی علیہ السلام نے اس لال مٹی کے کلر کو دیکھا رجحا تو آپ واپس تشریف لے گئے فلم مارا کا زینبو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا عالمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کری ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا ہے ما فعلت جو کچھ اس نے کیا ہے فاخذت وہ شروع ہو گئی فغسلت سیابہا اس نے ان کپڑوں کو دھویا وارت کل رسمر اور جتنی بھی وہ سرخی تھی لال جو کلر تھا اس کو چھپا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجحا پھر نبی علیہ السلام لوٹے فتلا پھر آپ تشریف لائے فلم معلم یا شعی اندخلا جب آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی تو آپ اندر تشریف لائیں اس حدیث پر بظاہر یہ اعتراض ذہن میں آ رہا ہوگا کہ خواتین کے لیے مستورات کے لیے یہ کلر اور یہ رنگ درست ہے مباح ہے پھر نبی علیہ السلام نے ناپسند کیوں فرمایا تو محدثین نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اور صرف اسی وجہ سے واپس تشریف لے گئے بات آدمی گھر آ جاتا ہے کوئی چیز یاد آ جاتی ہے تو گھر والوں کو بتائے بغیر آدمی چلا جاتا ہے تو اس عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے گئے اس کی یہی وجہ ہے یہ صرف اس عورت کا اشتہار تھا جو اس نے ذکر کیا بابن سے رخ یہ باب ثابت ہے اس کلر اس لال رنگ کے اجازت کے بارے میں عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ خالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نبی علیہ السلام کے بال آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے حلت تو میں نے آپ کو ایک سخ جوڑے میں دیکھا لم ارش قط تو احسن ہوں کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت ابھی آئے نہیں یہ حدیث آپ کو یاد ہوگا شمائل ترمیزی میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بالوں کی تین قسمیں ہیں وفرا لما اور جمعہ وفرا وہ بال جو کانوں کی لو تک ہو جیسے اس حدیث میں ہے اور لما وہ بال جو کانوں کی لو سے ذرا بڑھ جائے اور جمعہ وہ بال جو کندھوں تک پہنچ جائے حدیث سے بظاہر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا جوڑا بالکل سرخ تھا لیکن محدثین نے اس میں یہ تعبیر کی ہے کہ سرخ داریوں والا جوڑا تھا عن عن ابن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا میں نے نبی علیہ السلام کو مینا میں دیکھا یخت گلا بغلۃ آپ اپنے آپ خچر پر خطبہ دے رہے تھے وہ علیہ برد احمر آپ پر ایک لال چادر تھی خطبہ دے رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی اس آواز کو آپ کی باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے تھے اس کا تذکرہ ہے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا آپ پر ایک لال چادر تھی باب الفسواد یہ بات ثابت ہیں سیاہ کالے رنگ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرماتی ہیں صنعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردتن سودا میں نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک سیاہ چادر وہ بنائی تھی فلب صحا نبی علیہ السلام اس کو پہنتے فلم آرا ہا جب نبی علیہ السلام کو اس میں پسینہ آتا وجر حسوف تو ان کی بو آپ اس سے محسوس کرتے فخر دفاع پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اتار دیا آیا راوی کا بیان ہے وہاں سیب میرا یہ گمان ہے کالا و تو جب اور آپ کو خوشبو پسند تھی بابن خود بھی یہ بات ثابت ہے کپڑے کے نرم حصے کے بارے میں جس کو جالر کہتے ہیں ابن سلیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا وہ محتبل آپ حالت احتبا میں تھے احتبا کا معنی یہ ہے کہ ادبی دونوں پاؤں کو کڑا کر لیں اور دونوں ٹھانگوں اور پاؤں سے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلکا بنائے وہ محتبل بھی شمل آپ حالت احتبا میں ایک چادر میں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے وقع ہدبہ اعلی قدمئی ہی اور اس کپڑے کے جالر آپ کے دونوں پاؤں پر تھے باب فی العمائم یہ بات ثابت ہے پگڑیوں کے بارے میں پگڑی پہننا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں البتہ بعض علماء نے اس کو سنن زوائد میں سے شمار کیا ہے عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح مکہ والی امامت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے وہ علی امامت السودا تو نبی علیہ السلام ایک کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے عن جعفر ابن عامر ابن حریص عن ابیه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء میں نے نبی علیہ السلام کو منبر پر دیکھا وہ ارے امامت السودا اور آپ پر کالی پگڑی تھی یعنی آپ نے کالی پگڑی باندھی تھی خد ار خا تا بین ہی جس کا کنارہ آپ نے اپنے کندھوں پر لٹکایا تھا آگے روایت ہے عن ابی جعفر ابن محمد ابن علی ابن رکانت عن ابی ہی علی اپنے والد حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ان رکانہ تصار عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب یہ نبی علیہ السلام کے دادا کے ساتھ ملتا ہے رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف یہ اس کا نام ہے یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا اس زمانے کا جیسے ایک زمانے میں یہاں گاما پہلوان مشہور تھا ایک مرتبہ وہ یہ گاما یہ اس زمانے کا جو گانا تھا روکانا حضرت روکانا رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام سے پہلے کا واقع ہے نبی علیہ السلام کو ملا وہ بتہا پہاڑی کے آس پاس وہ بکریاں چرا رہا تھا چونکہ وہ اپنے اس فیلڈ میں ماہر تھا نبی علیہ السلام نے اس کو کشتی کی دعوت دی وہ بھی آمادہ ہو گیا نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ اس کو گرایا تین مرتبہ گرانے کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا رب کلزی احد رکھا تیرے رب نے تجھے عزت بخشی وہ اللَّاتَ اللہ اور میرے معبودوں نے یعنی لات اور عزا نے مجھے رسوا کر دیا ہے اور پھر وہ رخانا اسلام لائے صحابی بن گئے اور اس کشتی میں یہ شک بھی لگائی گئی تھی چونکہ ابتدائی اسلام میں شرط لگانا یہ جائز تھا جیسے آپ نے سورہ روم کی ابتدائی آیات کریمہ میں پڑھا تھا غلی فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون کے شان نزول میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگائی تھی تو تین بکریوں کا تین بکریوں کی شرط لگائی گئی تھی کہ جو ہارے گا وہ ایک بکری دے گا تو چونکہ وہ تین مرتبہ ہارا تھا اب تین بکریاں بھی اس پر آئی نبی علیہ السلام نے اس سے تین بکریاں وصول کر لی اور آخر میں یہ اپنے ساتھ کہنے لگا کہ میں گھر والوں کو کہہ دوں گا کہ ایک بکری تو بیڑیا لے گیا اور ایک کے بارے میں بہانا لگاؤں گا کہ وہ تو لمبی ہوگی اور تیسرے کے بارے میں بھی کچھ کہوں گا تو نظر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں دو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتے ہیں کہ تجھے گرائے بھی اور بکریاں بھی وصول کر لیں یہ بکریاں واپس لے چلو نبی علیہ السلام کا ارادہ کشتی برائے کشتی تو نہیں تھا آپ کو معلوم تھا کہ یہ رکانا اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں میں اگر دعوت دوں گا اس طریقے سے وہ راہ راست پر آ جائے گا اور وہ آ بھی گیا آپ نے بکریاں اس کو واپس کر دی تو اسی کا ذکر ہے اس میں ان رکانہ تسارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکانا نے کشتی لڑی نبی علیہ السلام سے فسراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے اس کو پچھاڑ دیا گرا دیا خال رکانا رکانا نے کہا وہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے یقول نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا یہ فرماتے ہوئے فرق ما بیننا و بین المشرکین العام ما علی القناع علی فلانسی ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق یہ صرف اور صرف ٹوپیوں پر پگڑی باندھنے کا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ اسی مناسبت سے یہاں یہ حدیث لائے ہیں قال حدثني شيخ من اہل المدینہ اہل مدینہ کے ایک شیخ نے قال کہا ہے سومی عبد الرحمن عثمان ابن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری پگڑی یعنی مجھے امامہ باندھا فسد الحا آپ نے لٹکایا اس کا شملہ بین یا آگے کی طرف وہ من خلفی اور پیچھے کی طرف بھی تو شملہ آگے ڈالنا پیچھے ڈالنا یہ دونوں ثابت ہے دونوں صحیح ہے بابن فی لبس سمائی یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اس طرح کپڑا پہنے یا لپیٹے کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر ہو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين نبي عليه السلام نے دو طرح کے لباس سے منع فرمایا ایحت الرجل مفضیا ایک تو یہ ہے کہ آدمی جی یہ استاد جی کا فون آ رہا ہے ذرا آپ انتظار کر لیجیے گا السلام علیکم معذرت کہاں تک ہو گیا تھا بابن فی لبس سما جزاک اللہ فی ان سما یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اس طرح کپڑا اپنے اوپر لپیٹے یا ڈالے کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر ہو عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین نبی علیہ السلام نے دو طرح لباس پہننے سے منع فرمایا یہ کہ آدمی حالت احتبا میں بیٹھے حالت احتبا سے مراد یہ ہے جیسے ابھی میں بتا چکا ہوں کہ دونوں ٹھانگے کھڑی ہوں اور سطر کھلا رہے یہ آگے ہیں مفزین بفرج ہی السما اس کا سطر کلا اس طریقے پر کہ کہ بفرج ہی اس کی شرمگاہ آسمان کی طرف ہو ویل بو اور دوسرا یہ ہے کہ ادمی کپڑا پہنے وہ جَانِبَيْهِ جانب ایک طرف کا حصہ وہ آ رہے وہ یورپ کی سو اور کپڑا وہ اٹھا کر کے کندھے پر ڈالے نبی علیہ السلام نے یہ دو طرح لباس کپڑے پہننے سے منع فرمایا حالت حرام میں مرد جس طرح کپڑے پہنتے ہیں ظاہر قمیض و شلوار پہننے کی تو اجازت نہیں ہے تو عربوں کے عام معاشرت میں اس طرح کپڑے پہننے کا رواج تھا ایک اوپر کپڑا لیتے تھے جس کو چادر کہتے تھے اور ایک نیچے کے لیے جس کو کہتے تھے تو نبی علیہ السلام نے اس دو طریقوں پر کپڑے پہننے سے آپ نے منع فرمایا عن عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من فرمایا عن سما حالت سما سے یعنی اس طرح کا کپڑا لپیٹنا ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر رہیں اور سطر کھلا رہیں وانل احتبا فی سو بن اور حالت احتباء دونوں ٹانگیں کڑی رہیں اور سطر کلا رہیں فیسو بن واحد ایک ہی کپڑے میں ہو اس سے نبی علیہ السلام نے من فرمایا ہے بابن فی حل الازرار یہ بات ثابت ہے بٹن کھلا رکھنے کے بارے میں ازرار یہ زر ان کی جمع ہے زر کہتے ہیں بٹن کو ازرار بٹنوں کو کہتے ہیں جمع کا سیوا ہے حد حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحت من مزينة میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا فی رحدن ایک جماعت میں من مزینہ تھا جو جماعت قبیلہ مزین سے جس جماعت کا تعلق تھا فبایا نہ ہم نے آپ سے بیعت کی وہ ان قمیص لمطلق الازرار نبی علیہ السلام کی قمیض کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے خالف بایات میں نے آپ سے بیعت کی سما دخل تو فی جیب قمیصی ہی پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قمیض کے گریبان میں داخل کیا فمسست الخاتم خاتم اور پھر میں نے مہر نبوت کو چوا قال عروہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے فمارا تو معاویت تھا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ولا ابن قطو اور نہ اس کے بیٹے کو اللہ مگر متلی قی ازرار ہی ماں فی ان ولا ہر ان دونوں حضرات کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی ولا یو ابدا یہ دونوں کبھی بھی بٹن نہیں لگاتے یہ یعنی نبی علیہ السلام کی مطالبہ کی وجہ سے تو گربان کے بٹن جو بند کرنے کا حکم ہے نبی علیہ السلام کی اکثر عادت مبارک کا یہ تھی کہ گریبان کو بند رکھتے تھے اور کبھی کبھار کھلا بھی رکھتے تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کبھی کبھار اگر وہ کھلا رکھے تاکہ کھلا رکھنے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے بابن فطی یہ بات ثابت ہے سر ڈانپنے کے بارے میں قال قال الزہری قال عروت قالت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ بینا نحن جلوسا فی بیتنا فی نحر الزہیرہ ہم اپنے گھر میں گرمی میں بالکل دوپہر کے وقت بیٹھے تھے قال قائل لابي بكر رضي الله تعالى عنه ایک کہنے والے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں مقبل متقنعا وہ آ رہے ہیں اور سر آپ نے ڈھانپا ہوا ہے فساط ایسے وقت میں لم یکن یا تین آفیہ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام تشریف لا رہے جس میں آپ نہیں آتے تھے فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آئے فسنا آپ نے اجازت طلب کی اجازت دی گئی فضا خلا نبی علیہ السلام اندر یعنی گھر تشریف لائے تو اس روایت کو یہاں لانے کا مقصد جس طرح عنوان سے ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے چونکہ اس زمانے میں گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو سر آپ نے ڈام پاتا آپ تشریف لائیں بابو ماجا فی اس بار اظہار یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اب ترمیزی شریف نکالیں